عرب کے مہمان کے دیے تھے نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مغے پان کے دیر بہاریاں مبارک چمن کو آباد پلک پلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل بولتے وہاں پلک پر یہاں سمی میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ لگے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاندنی تھی چھٹ کی بورات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نسل آئی میں نئی دلہن کی خبر پکھڑ کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بنا کے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوا گئے ہوئے نظر دونا کے پیار حیا سے محراب سر جھکائے پر دے کے منہ پر چل چل لیے ذات بہت سے تھے وہ سرور کشور رسالت سالت عرش پر جل گر ہوئے تھے خوشی پلٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے وہ نب نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے یہ میتا سر کا چھوڑ کے آ رہا کان پر برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ گستا سے دلا پے مشکنی جو اڑ رہا تھا غزال پہ بسار ہے ذلا پے مشکی جو اڑ رہا تھا بزان پہ بسار پہاڑیوں کا وہ حسن تسلیم اونچی چوٹی تم کی سبا سے سب سے میرے آتی تو پٹے دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے لہروں میں وہ چمکتا لباس آدے رواں کا پہنا کہ مجھے چھڑیاں بہار لچکا ہوا بے تاباں کے تھل ٹکے تھے کہ موجے چھڑیاں ہی بھار لچکا ہوا بے تاباں کے تھل ٹکے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر حضور کو آنا ہے سامان نیا چاہیے نرالا چاہیے چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی چاند ملگجا اس کی چاندنی ملک جی چاند پرداغ اس کی چاندنی پرداغ ارے حضور کو آنا ہے فرش نیا چاہیے کیونکہ چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی چاند پرداغ اس کی چاندنی پرداغ چاند مل گجا اس کی چاندنی ملک جی اللہ اللہ حضور نے آنا ہے حضور کے لیے نیا فرش کیسا فرش اس وقت فرشتوں کی بارات ہر فرشت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 فرش چاندنی کا ہجوم میں تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے وہ سرور کشور سال جو ورش پر جل بگر غبار پر کر نثار جان رہا گزر کو پائے ہمارے دل دل کی آنکھیں ارے فرشتوں کے پر جہاں پیچھے تھے خدا ہی دے سب جان کو دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے سب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 چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے اور وہی تو جو ٹپک رہا ہے کہ نہانے میں گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اور بچا جو کاؤن کے بنا وہ جنت کا رنگ گور بچا جو بنا بنا وہ جنت کا و روغن اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جنہوں نے دولا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے خبر یہ مہر کی تھی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے جلدی لے سہرا سر پر سلا تو تسلیم کی نچھاور دو رویا رویا رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے دو تو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے جو ہم بھی بابو گلشن پٹ کے قدموں سے لیتے اتر آلہ حضرت فرماتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن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 تک سر ہوئی مغفرت کی سروئی صدا شفاعت نے دی مبارک سنو سمجھو صدا کس نے دی صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے صدا شفاعت نے دی مبارک گنا استان چوننا تھا چمکنا غزال دم پورنا سا بھڑکنا شوائیں بھکے اڑا رہی تھی شوائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے سنو سنو ہجوم میں امید ہے کھٹاؤ دے کر انہیں ہٹاؤ یہ بھی آیا وہ بھی آیا حضور سے دور لینے ہو جو میں کر انہیں ہٹاؤ اور ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائی کا میں یہ سلغلے دے اور اٹھی جو کر دے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گرے تھے بادل بھرے تھے جل جل ارے امٹ کے جنگل ابل رہے تھے کیا سی شب جیسے آج ہے چاند نظر نہیں آتا چاند نظر نہیں آتا سب حضور سے خیر لے رہے تھے چاند پر دھبا ہے نا ہے کہ نہیں بولو ہے کہ نہیں چاند پر دھبا آنا چاند سے کہتے ہیں جب دھب لے رہے تھے تو کہاں تھا ستم کی آگے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 جو عشق پر جلوہ ہوئے ہیں پورا کے نقش سن کے صدقے یہ حضور کی سواری ہے یہ حضور کی سواری پورا کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گل بل مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے مہکتے گلبن مہکتے گلشن ہرے بھرے لگ لار گے تھے المسجد الحرام إلى المسجد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 کا ہو رہا تھا ہر نجوم و مجھمو جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے نجوم و اپلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے نکاب جلال رخسار گرمیوں پر ارے فلک کو ہے سے تب چڑی تھی فلک کو ہے بت سے تب چڑی تھی تپکتے انجم کے آپ لے تھے اور یہ جوشش نور کا سر تھا کہ آبے گوھر کمر کمر تھا صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر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 کے اتنا نور نور والا آ گیا تو پھیلی باقی سب تو پھیلی تارے تو پھیلی ستارے تو پھیلی چاند تو پھیلی سورج تو پھیلی حضور کا سب کا حضور آ گئے سب کی اصل آ گئے وہ رخ کے کے تارے کھلتے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنیری سربت پودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے چلا وہ سر چما کرما نہ رک سکا سدرا سے بھی سما چلا وہ سروے چما کرما سکا سدرا سے پیداما پلک پلک پلک جھپکتی رہی پلک جھپکتی رہی وہ کب کے کب کے سبھی نو سے گزر گزر تھے بس جھلک مدرسیوں پہ آئی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 جیلوں میں جیلوں میں جو برے دوڑے تھے دور ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے کیسے گئے جیلوں میں جو برے اب دوڑے تھے جب برے گر گرتے پڑ وہ بو پر رہے تھے تھک کر چڑھا تھا تم تیور آ گئے تھے ارے کبھی تبھی پر تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کر کے خون اندیشہ سوکھتے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کس نے سنا کس نے سنا کس نے سنا بولو عرش حق کیا سنا سننے والی باتیں آپ ہی سنو سنا یہ اتنے عرش حق نے کے لیے مبارک وہ تاج والے وہی قدم وہی قدم خیر سے چر آئے یہ پھر بے زور ہے یہ پھر بے زور ہے وہی قدم خیر سے چر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے جب سنا تو کیا ہوا یہ کے بے خود پکار تھا سار جاؤں کہاں گے آقا پھر پھر ان کے تلووں کا پاؤں سا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے پھر ان کے تلووں کا پاؤں کو سا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جھکا تھا مجرے ے تھے گرے تھے بس میں بالا یہ آنکھوں یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے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 کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری زندگی جھل ملائی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ارے دیا کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری زندگی جھل ملائی ارے حضور خورشید کیا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے حضور خورشید چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے اور یہی سما تھا کہ رحمت خبر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 جوش کہیں تو وہ جوش شراندان کہیں تقاضے وصال کے تھے بڑے محمد قریب کری قریب سرورے جگر نثار جاؤں یہ کیا نتا یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے پیارے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے کیونکہ گما سے گزرے گزرنے والے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے تیرا کام نہیں کا کام نہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے سے گزرے گزرنے والے پڑے گیا خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے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 کو کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مر تھے ادھر سے ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا قربان جاؤں سیدی یعنی عدد پر کیا لکھا ادھر سے پہرو تقاضے آنا اور ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا چلا لو ہے کا سامنا تھا تو جمال و رحمت ابھارتے تھے پڑھے تو لیکن چھکتے ڈرتے حیا سے رکتے ادب سے جھکتے ارے جو پر انہیں کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے پر پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا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

خبر دے وہاں تو جائی نہیں تھی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہاں تو جائی نہیں تھی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ باغ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 میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اور سبا میں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 کے ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی گیا امل وہی گیا وہی گیا ظاہر وہی گئے باہر اسی کے جلوے جلوے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے کمانے کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اور ادھر سے تھلی نظر شام شان نمازوں کا تو میراج کی شب کیا ملا نمازوں کا تو ملی تھی پچاس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 ہم جیسو کو دیکھ رہے تھے کہ ایسے بھی آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آ گیا ہم وسیلے والے پانچ پڑھتے ہیں ادھر سے شاہ نمازے اور ادھر سے انعام خسربی میں سلام و رحمت رقم کر گلو نور میں پڑے تھے سرور ایشور رسالت جو عرش پر جلوت ہوئے ہاں زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن زبان کو انتظار رہ گیا کچھ بولنے کا کان کو حسرت دے گئی کچھ سننے کی لیکن وہاں تو زبان کو انتظار کپت تو گوش کو حسرت شنیدن ارے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے اب اب وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستھارا وہ برج کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستھارا چمک بکھا خلد کا ستارہ کیوں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 عدد وہ بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زد تھا کے پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے یہ جوش زد ہے تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے میراج کا ذکر ہوا تو ابتدا کی اللہ نے سبحان اللہ اسرا پاک ہے وہ صاف کوئی اعتراض نہ کرے جو لے گیا وہ پاک ہے جو اعتراض کر رہا ہے تو سنو سن لو ہوا البصیر وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے لیکن جب بابو کی واپسی ہو رہی ہے تو قسم ہو رہی ہے تارے کی قسم جب وہ ہوا جب وہ لوٹے تارے کی قسم یہ تارا کون سا تارا جبریل سے پوچھا میرے ماں میں جبریل کی عمر کتنی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 اسی لیے تارے کی قسم جب حضور میں سے لوٹے واپسی ہوئی قسم سشاد شاد ہو رہی ہے اور جب حضور آئے تو کیا ہوا خدا کی قدرت کے چاند ہم کے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 عادت میں کب لکھا کتنی دیر میں لکھا سن لو پھر اس کے بعد آخری شیر سننا ایک شخص اعلی حضرت کی بارگاہ میں قصیدہ لکھ کے آیا معراج پر اعلیٰ حضرت جا رہے تھے مسجد میں اثر کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے اعلی حضرت نے بک کو پرچہ لے لیا کہا اثر کے بعد دیکھوں گا اور نماز پر گئے پھر واپسی آئے کتنی دیر میں اعلی حضرت نے یہ قصیدہ لکھا اور کہا میاں میں نے یہ لکھا ہے ذرا اسے دیکھ لو جب اس شخص نے آرادت کا قصیدہ لکھا تو اپنے قصیدے کو لپیٹ کر جیب میں ڈال کے چلا گیا اب گنجائش نہیں آلہ حضرت نے اتنا لکھا اتنا لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ سنا سرکار ہے فضول سرکار ہے تمنا سنا سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرورے کشور سالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف إنك أنت السميع العليم وتب علينا